اور بے شک ہم اس مانوہے اور زمے کو اور جو کچھ ان کے درمان ہے چھ دن میں بنا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی